پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے اس کا کلام وہی وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے وہ صاحب حسن جمال جو سیدھا کھڑا ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات کی چاہی وہی کر دی دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں میں دیکھا کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے سدرت المنتہا کے نزدیک جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہے تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور مناد جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں یہ انتہائی نا انصافی کی تقسیم ہے یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی جب تک کہ خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے یہ صرف وحم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں یہی ان کے علم کی انتہا ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے عمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے عمال کا اچھا بدلا دے سکے جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مفرت والا ہے وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسا کے صحیفوں میں تھی یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے اور اس کی کوشش انقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اس کے بعد اسے پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے اور یہ کہ اسی نے ہسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور اسی کے ذمہ دوسری زندگی بھی ہے اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے اور اسی نے پہلے قوم آگ کو ہلاک کیا ہے اور قوم سبوت کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور اسی نے قوم لوت کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو بے شک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم بالکل غافل ہو اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو